اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب اسی کی ملکیت ہیں سب اسی کے حکم کے تابع ہیں